روایتوں کو بھی پڑھا جس کا تعلق نماز سے تھا آج جو روایات کچھ صاحب کتاب ہمارے سامنے نقل فرما رہے ہیں ان روایتوں کا تعلق مسواک سے مسواک بہت اہم سنت ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت کی چاہت یہ تھی فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر گرانی نہ ہوتی تکلیف نہ ہوتی میری امت پر بوجھ نہ پڑتا میری امت اس کو بوجھ نہ سمجھتی تو میں یہ حکم دیتا کہ ہر نماز کے موقع پر مسواک کرو یعنی فرض کر دیتا ہر نماز کے موقع پر وضو کے موقع پر تو مسواک کرنا ہے ہی انفیہ نے ان روایتوں کو جس میں نماز کا بیان آیا ہے احناف نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کی احادیث کو وضو پر محمول کیا یعنی ہر نماز سے پہلے جب تم وضو کرو تو مسواک کرو لیکن بہت سارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں نماز کے موقع پر بھی مسواک کرنا ہے آپ نے جو لوگ عمرہ یا حج میں گئے ہوں گے انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جیب میں ان کے مسواک ہوتا ہے فوراً مسواک کرتے ہیں نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں یہ اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نماز سے پہلے مسواک کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ اگر خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گی دوسرے علماء کے وہاں خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے اگر وہ نماز سے پہلے بھی مسواک کرے ان کو خون نکل آئے تو ان کے وہاں وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے وہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو کے موقع پر مسواک کرو بہرحال حضرت نے مسواک کے بہت فضائل جیسا کہ ابھی آگے آ رہے ہیں بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں حضرت جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تھے تو بھی مسواک فرماتے تھے جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تھے پھر حضرت کا معمول گرامی یہ تھا کہ وضو میں مسواک نیند سے اٹھنے سے پہلے مسواک اسی طرح جب کوئی چیز کھا لیتے تھے چکنی چیز ہوتی تھی تو حضرت اس کے بعد بھی منہ صاف فرماتے تھے تاکہ نماز میں کھڑے ہو تو نماز میں ہمیں اپنے منہ کو گندی چیزوں کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو حالانکہ حضرت تو کوئی بدبودار چیز کھاتے ہی نہیں تھی نہ پیاز کھاتے تھے نہ لہسن کھاتے تھے پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے ایک مرتبہ حضرت کو ترکاری دی گئی تو حضرت کے سامنے جب ترکاری رکھی تو حضرت نے اس میں پوچھا کہ اس میں کیا کیا ہے تو بتایا کہ اس میں لہسن اور پیاز بھی ڈالا حضرت نے کہا میں نہیں کھاتا پوری زندگی لہسن اور پیاز والی ترکاری حضرت نے کبھی نہیں کھائی تو صحابہ نے فرمایا کہ یارسل یہ تو پکا ہوا ہے یعنی پک چکا ہے اور پکنے کی وجہ سے اس کی بدبو دور ہو جاتی ہے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اناجی ملاتا جی میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم بات نہیں کرتے یعنی جبریل امین سے اور جبریل امین کو پکی ہوئی چیز میں کھاؤں گا تو بھی اس کی بدبو معلوم ہو جائے گی اس لیے حضرت پکی ہوئی بھی نہیں کھاتے تھے امت کو یہ مسئلہ کہا گیا کہ امت کو چاہیے کہ کچی لہسن اور پیاز نماز میں آنے سے پہلے نہ کھاوے اس لیے کہ اس میں منہ میں بدبو ہوتی ہے ہماری پڑوس میں فرشتے کھڑے رہتے ہیں جو نماز میں حاضر ہوتے ہیں ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے پھر خود مسلیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو ہماری پڑوس میں مسلی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ اگر تم لہسن اور پیاز کھاتے ہو کچا تو اتنے سویرے کھا لو کہ منہ کی بدبو دور ہو جائے اولن تو کچے سے احتراض ہی کریں لیکن اگر کھا لو تو اتنے سویرے اتنے جلدی کھا لو کہ منہ سے بدبو دور ہو جائے اور پھر مسجد میں آئیں تو اچھی طرح مسواک بھی کر لو اسی حکم میں علماء نے ہر بدبو دار چیز کو لکھا ہے بیری ہے سگریٹ ہے یہ تمام چیزوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم بیری سگریٹ پی کر کے آتے ہیں منہ صاف نہیں کرتے اور نماز سے بالکل پہلے پیتے ہیں تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے پڑوس میں کھڑے رہنے والے مسلیوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اتنا بھی نہ کھایا کرو کہ جس کی وجہ سے کھتی دکارے آئے فرمائے اس کی وجہ سے بھی تمہارے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے شریعت نے بہت اہتمام کے مسائل بتائے ہیں اگر ہم ہم صرف کسی کو مارنا ہی ظلم نہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے یہ بھی ساری تکلیفیں ہیں رمضان المبارک میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنا کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کھتی دکاریں ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے اب وہ بیچارہ بیس رکعت کیسے پورا کرتا ہے وہی جانتا ہے تو ہم احتیاط رکھیں عجیب و غریب بات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جی بھر کے نہ کھاؤ پیٹ بھر کے کھاؤ جی تو کبھی بھرے گا ہی نہیں وہ تو ایک کے بعد دوسرا آیا تو ادھر بھی جی چاہے گا کہ ہاتھ مارو پھر تیسری پلیٹ آئی تو چاہے گا ہاتھ مارو پھر اس سے بڑھیا کوئی آ گیا تو ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے تو ابھی ہاتھ مارو تو جی کبھی نہیں بھرتا فرمایا میں جی بھر کے نہ کھاؤ پیٹ بھر کر کھاؤ اور پیٹ بھرنے میں بھی مد نظر رکھو امام غزالی کہتے ہیں اس چیز کو کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ مجھے تھوڑی قوت ملے میں چلتا پھرتا رہوں عبادت پر میں کھڑا رہوں اور حلال کمائی کے لیے نکل سکوں یعنی بازار تک جا سکو قوت ہوگی تو انسان جائے گا اس حد تک انسان اتنا کھاتا ہے تو تو اس کے لیے یہ باعث ثواب ہے لیکن اس سے آگے صرف تعیش کے لیے کھانا جیسے آج کل ہو گیا ہے صرف ایس پرستی کے لیے کھانا یہ سب باعث ثواب نہیں ہے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی چاہتے تھے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرے تو مسواک کی بڑی فضیلت ہے پھر مسواک کا طریقہ کیا ہے علماء نے مسواک کا طریقہ لکھا ہے کہ پہلے اوپر کے حصے میں دائیں طرف یعنی جمنی طرف پھر اوپر کے حصے میں بائیں طرف پھر نیچے کے حصے میں دائیں طرف پھر نیچے کے حصے میں بائیں طرف یعنی اوپر سے دائیں طرف سے شروع کرو نیچے بھی دائیں طرف پھر بائیں طرف اور پھر اس کے بعد زبان پر بھی مسواک کو گھسو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر بھی مسواک کو رگڑتے تھے حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ حضرت جب زبان پر مسواک فرماتے تھے تو اوہ اوہ کی آواز آتی تھی جب حضرت اچھی طرح مسواک کرتے تھے تو یہ آواز آتی تھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ منہ پر بھی اور زبان کے اندر بھی مسواک کرنا چاہیے پھر مسواک ویسے تو کسی بھی لکڑی سے کر سکتے ہیں کوئی حرض نہیں جس لکڑی کو بھی آپ استعمال کریں لیکن اللہ کے حبیب سے دو لکڑیاں ثابت ہیں ایک پیلو پلون جس کو ہم بولتے ہیں ایک پیلو کا درخت اور ایک زیتون کا حضرت سے یہ دو ثابت ہے حضرت پیلو کے درخت کا مسواک فرماتے تھے اور دوسرے نمبر پر زیتون کے درخت کا مسواک فرماتے تھے یہ دونوں مسواک ثابت ہیں باقی انسان جس لکڑی سے بھی کرنا چاہے ممانات نہیں ہے وہ نیم کا بھی کر سکتا ہے وہ دوسری اور چیز بھی اس کو مل جائے تو کر سکتا ہے لیکن سنت یہ ہے کہ حضرت پیلو کا مسواک فرماتے تھے یا تو یہ کہ زیتون کا اور حضرت نے ان دونوں درختوں کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی زیتون کی تو خود قرآن نے بیان فرمائی وتی و زیتن وتور سینین وہاد البل دل امین اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی زیتون کی اور پیلو کا درخت حضرت مدینے کے جنگل میں گئے صحابہ بھی ساتھ تھے کہیں جا رہے تھے تو پیلو کا درخت آیا تو صاحب کرام پیلو کے درخت پر پھل آتے ہیں چھوٹے چھوٹے کبھی کھیتوں میں بھی تو جاؤ تو پتا چلے صرف دکانوں ہی سے کیا پتا چلے تو وہ پیلو کا جو درخت تھا اس پر چھوٹے چھوٹے پھل آتے وہ سرخ ہوتے ہیں لال ہوتے ہیں تو کھتے لگتے اور کالے ہو جاتے تو میٹھے لگتے جب صحابہ اس کو توڑنے لگے تو حضرت نے فرمایا علیکم کم کالے کالے توڑنا سرخ نہ توڑنا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو وہ جانتا ہے جس نے بکریاں چرائی ہو اس لیے کہ جو بکریاں جنگلوں میں چراتا ہے تو اس کو سب پتا ہوتا ہے کہ اس درخت کا کیا ہے اس درخت کا کیا ہے تو حضرت آپ تو جیسے بکریاں چرائی ہو ایسا لگتا ہے فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی اور چند سا جو پر میں نے مکہ کے مالداروں کی بکریاں چرائی نے فرمایا اپنے بچپن میں مالداروں کی میں نے بکریاں چرائی اور وہ مجھے اجارے میں مزدوری کے طور پر چند سا جو دیتے تھے اور فرمایا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو سارے نبیوں نے بکریاں چرائی مسال السلاۃ وسلام تو جب گئے تھے مدین عراق میں آیا اب تو لبنان میں آ گیا ہے وہ تو علیہ سلاۃ وسلام کی قوم جب دشمن بنی اور حضرت موسا کو وہاں سے نکلنا پڑا تو چلتے چلتے چلتے چلتے مدین پہنچ گئے شہر مدین سے باہر ایک کنواں تھا اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی تھی تو علیہ السلام اس کے قریب گئے کہ بہن تم یہاں کھڑی ہو کیوں کہنے لگی کہ ہمیں اپنی بکریوں کو پانی پلانا ہے لیکن یہ سب مرد ہے تو یہ مرد پانی پلائیں گے تب ہم پانی پلائیں گے اور کنویں پر سے پانی کھینچنا ہمارے لیے مشکل ہے تو یہ مرد جب پانی پلا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کا بچا ہوا جو پانی ہوتا ہے وہ ہم اپنی بکریوں کو پلا دیتے ہیں میں اچھا تو میں پلا دوں تو تمہاری بکریوں کو کہنے لگے بہت اچھا ہے تو حضرت مسا علیہ السلام نے پانی کھینچا نبی تھے اور نبی کی طاقت ابھی نبوت نہیں ملی تھی لیکن بہرحال نبی تو بننے والے ہی تھے طاقت تھی پانی کھینچا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آتا ہے کہ جنتی تیس مردوں کی طاقت اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی تھی جنتی تیس مردوں کی طاقت اب آپ اندازہ لگائیں جنت میں ایک مرد کو ایک سو مردوں کی طاقت ملے گی تو جنتی تیس مرد کا مطلب یہ ہوا کہ تین ہزار آدمیوں کی طاقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی لیکن اس کے باوجود حال کیا تھا حضرت کا یہ جو غیر مسلم خواہش پرست کہتے علیہ اللہ جس کو تین ہزار مردوں کی طاقت ہو وہ نبی اپنی بھر جوانی پچیس سال کی عمر سے لے کر باون سال کی عمر تک ایک عورت سے وہ بھی بیوہ بری عمر کی جب حضرت کا نکاح ہوا پچیس سال کی عمر میں تو خدیجہ کی عمر تو چالیس سال کی تھی پندرہ سال برے اور جب تک خدیجہ کا انتقال نہیں ہوا وہاں تک حضرت نے کوئی نکاح نہیں فرمایا اور حضرت جب باون سال کے ہوئے تب خدیجہ کا انتقال ہوا تو آپ اندازہ لگائے آپ نے ستائیس سال ایک بیوہ عورت کے ساتھ وہ بھی دو جگہوں سے بیوہ ہو کر آئی تھی اور عمر میں پندرہ سال بری ہے اس لیے کہ جب حضرت کی باون سال کی عمر ہوئی تو پندرہ سال اس پر برا دو تو قریب انہتر کے قریب سال ہو گئے یعنی خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہتر سال کے قریب جب ہو گئی تھی جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد حضرت نے تو نکاح فرمائے دوسرے نکاح تو اپنی بھر جوانی تو ایک بری عورت کے ساتھ گزار دی جو انسان خواہش پرست ہوتا ہے اس کی نظریں تو روزانہ گھومتی رہتی ہے میرا نبی تو ایک بری عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے وہ خواہش پرست کیسے ہو سکتا ہے اور پھر خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی جس عورت سے نکاح کیا وہ بھی بیواتی اور بڑی عمر کی تھی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی اور آپ نے بڑی عمر کی عورت سے اس لیے نکاح فرمایا تھا کہ ساری اولاد آپ کی خدیجت القبرا سے ہے زینب رقیہ فاطمہ ام کلثوم عبداللہ قاسم یہ سب کے سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد خدیجہ سے ہے صرف ایک بیٹا جو ہے وہ آپ کی باندی سے تھا ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ ہیں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی ساری اولاد خدیجہ سے اور خدیجہ کا انتقال ہوا تو اولاد کی نگرانی کی ضرورت تھی اور حضرت ہر وقت دعوت میں مشغور رہتے تھے تو بچوں کی نگرانی کون کرے اور کم عمر کی عورت بچوں کی نگرانی نہیں کر سکتی تھی تو بڑی عمر کی عورت کی ضرورت تھی آپ نے بڑی عمر کی عورت سے نکاح فرمایا وہ حضرت سعودہ رضی اللہ نے اس کے بعد سارے نکاح تو ہوئے ہیں تو حقیقت یہ ہے اور پھر اس پر غور کریں کہ جس کو تین ہزار آدمیوں کی طاقت ہو اور وہ اپنی پوری جوانی انسان کی جوانی جو ہے وہ چالیس سال پر چالیس کے بعد دھلنا ہوتا ہے تیس جو تیس تک کی عمر ہے اس میں انسان کا بڑھنا ہے بڑھتا رہتا ہے اور تیس سے چالیس تک کی جو عمر ہے اس میں انسان استھر ہو جاتا ہے الما بلگا ہو آتے نہ ہو یہ عمر بڑھنے کی نہیں ہوتی اس میں استھر ہو جاتا ہے لیکن اس میں بڑا مضبوط طاقتور ہوتا ہے پھر چالیس کے بعد اب بڑھنا شروع گھٹنا شروع ہوتا ہے اور پچاس کے بعد پھر زوال آنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ تو حضرت کی اپنی پوری جوانی تو اس کے ساتھ گزری وہ نبی خواہش پرست علیہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت وہ علیہ سلاد سلام نے پانی کھینچا پلا پلا دیا وہ دونوں بچیاں گھر گئی قرآن کریم میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے پوچھا بہت جلدی آ گئی آج روزانہ دیر سے آتی تھی آج جلدی آ گئی تو ان دونوں نے کہا کہ کوئی نوجوان تھا بڑا بہادر بڑے حسن اخلاق والا اچھے اخلاق والا تو اس نے ہماری بکریوں کو پانی کھینچ کر خود پلا دیا اس لیے ہم جلدی آ گئے یہ معلوم ہوا کہ اگر اولاد اسکول جاتی ہے اور کبھی جلدی آ جاوے یا کبھی دیر سے آوے وقت سے تو ماں باپ کو چاہیے کہ تحقیق کرے کیوں ایسا ہوا تاکہ اولاد کی نگرانی رہے آج ایک عجیب و غریب المیہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اسکول کے حوالے کر دی اس کے بعد شام تک ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہماری بچی کا کیا حال ہے بس ایک اسکول کے حوالے ہم نے کر دیے آگے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں اگر لڑکی اپنے وقت سے پہلے آ گئی یا وقت کے بعد دیر کر کے آ رہی ہے تو تحقیق کی جائے اس کی کیوں ایسا ہو ان دونوں نے کہا کہ کوئی نوجوان ملا اور شعیب علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ ابا جی بڑا طاقتور ہے وہ اگر آپ کہیں تو ان کو مزدوری پر رکھ لیں آپ بکریاں ہماری چرائے گا پر میں جاؤ بلا کر لے آؤں تو موسا علیہ السلام وہیں بیٹھے تھے کنویں کے پاس ان میں سے ایک لڑکی گئی جن کا نام سفورا تھا انہوں نے کہا کہ ابا جی بلاتے ہیں کوئی تعارف نہیں ہے کوئی پہچان نہیں ہے نہ موسا کو پتا ہے کہ یہ نبی کی بیٹی ہے شعیب السلام نبی تھے یہ نبی کی بیٹی نہ شعیب کو پتا ہے کہ یہ نبی بننے والا ہے کچھ بھی نہیں اور حضرت موسا نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ میں آگے چلتا ہوں بیٹی تو پیچھے چل تو پیچھے چل میرے آگے نہیں تاکہ میری نگاہ تجھ پر نہ رہے دیکھیے تو پیچھے چل اور جہاں مرنا ہوگا وہاں تو کنکر مارنا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے وہ بیٹی پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور راستہ بتاتی جا رہی ہے یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کے مکان پر پہنچے شعیب علیہ السلام سے بات چیت ہوئی تو فرمایا ہمارے گھر پہ تم رہ جاؤ بکریاں چرانا ہے اور آج سال تمہیں بکریاں چرانا ہوگا ایک دو سال نہیں آج سال اور اگر دس سال پورا کر لو تو نورو نلا نور صاحب السلام نے فرمایا دس سال فرمایا معاوضہ فرمایا جب تم مدت پوری کرو گے تو میری بیٹی سے نکاح کرا دوں گا علیہ السلام نے طے کر لیا کہ اچھی بات ہے بس وہیں رہے اور اس کے بعد نکاح بھی ہوا اور نکاح کے بعد اب اپنی بستی مصر جانے لگے چونکہ مصر سے آئے تھے تو مصر جانے لگے اور بیوی سفورہ حاملہ تھی اور راستے میں درد زیر شروع ہوا فرمایا کہ کچھ نظام کرو گرمی کا اس لیے کہ عورت کو جب جچکی کا وقت ہوتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے گرم پانی کی ضرورت ہے اور ٹھنڈی کا زمانہ تھا تو کچھ گرمی کی ضرورت ہے کچھ آگ واگ سلگائی جائے راستے میں ہے تو موسا نے فرمایا کہ وہ درخت پر مجھے آگ نظر آ رہی ہے شاید وہاں کچھ لوگ ہوں گے تو میں آگ لے کر آ جاؤں وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی وہ اللہ کی تجلی تھی اس میں سے آواز آئی موسا میں تیرا رب ہوں اور میں تجھے نبوت دے رہا ہوں لینے تو گئے تھے آگ اور مل گئی نبوت اور اب نبوت لے کر کے آ رہے اور اسی عالم میں سفورا کو لے کر چلے لمبا واقعہ ہے قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے قرآن کے کچھ واقعات پڑا کرو جو انبیاء کے ہیں اس سے دل منور ہوتے ہیں کیا واٹس ایپ پر یہ کہانی وہ کہانی فلاں کہانی اور یہ ڈرامہ اور یہ ناول اور یہ یہ اس میں کیا رکھا ہے قرآن کے واقعات کو پڑھو اس سے دل منور ہوتا ہے مسلم شریف میں میں نے ایک واقعہ امام مسلم نے نقل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جادوگر تھا بنی اسرائیل سے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ جادوگر تھا اور وہ بادشاہ کا جادوگر تھا تو وہ جادوگر مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو اب میری زندگی زیادہ نہیں ہے تم کسی نوجوان کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اس کو اپنا فن سکھا دوں تو وہ تمہیں کام دے گا تو بادشاہ نے ایک خوبصورت ذہین نوجوان بچے کو طے کیا کہ اس کو سکھاؤ اور بچہ جب وہاں جانے لگا تو راستے میں ایک عیسائی پادری عیسائی عالم اس کا عبادت خانہ آتا تھا اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس واقعے کو نقل فرما رہے ہیں تو وہ ایک دن گیا عیسائی عالم کے پاس دو دن گیا تین دن گیا چار دن گیا اس کو اس عیسائی عالم کی باتیں اچھی لگی تو وہ روزانہ وہاں بیٹھ جاتا تھا اب جادوگر کے پاس دیر ہوتی تھی تو جادوگر مارتا تھا کہ دیر کیوں کی تو اس نے ایک دن عیسائی عالم سے کہا کہ میں وہاں دیر سے جاتا ہوں تو وہ مارتا ہے گھر دیر سے جاتا ہوں تو ماں باپ مارتے ہیں میرا مسئلہ بڑا مشکل ہو گیا ہے تو عیسائی عالم نے ایک عجیب ترکیب بتائی کہ اب جب تو جادوگر کے پاس جائے اور دیر ہو جائے تو یوں کہہ دینا کہ ماں باپ نے دیر سے بھیجا اور ماں باپ کے پاس دیر ہو جائے تو کہہ دینا جادوگر نے دیر سے بھیجا تو تیری چھٹی دونوں طرف سے ہو جائے گی اب تم یہ سوال کرو کہ یہ تو جھوٹ سکھایا یہاں ضرورت تھی اس لیے کہ وہ ظلم میں پھنس گیا تھا تو ظلم سے بچنے کے لیے یہ مسئلہ ہوا ایک مرتبہ وہاں بہت بڑا جانور نکلا بہت بڑا وہ کسی سے ہتتا نہیں تھا جاتا نہیں تھا اور لوگ ڈرتے تھے تو اس نے اس جانور کے سامنے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ اگر عیسائی عالم کا رب اور مذہب سچا ہے تو میں اس رب کے نام سے تجھے کہتا ہوں تو ہٹ جا تو وہ جانور چلا گیا تو اس کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ مذہب بالکل سچا ہے تو وہ ایمان لے آیا مذہب عیسائیت پر حق تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کی کہ نابینا کو بینائی آ جاتی تھی وہ یوں ہاتھ پھیرتا تھا تو بینائی آ جاتی تھی اور کوری اچھا ہو جاتا تھا تو لوگ اس کے پاس آنے لگے اس کی فیس کیا تھی اس جوان کی فیس تھی کہ کلمہ لو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ بس یہ کلمہ لو عیسیٰ نبی اللہ بس اور فیس فیس پیسے میں نہیں لیتا ایمان لے آؤ تو بادشاہ کے ایک وزیر کی بینائی چلی گئی اب اس کو پتا لگا کہ کوئی بچہ ہے اور ہاتھ پھراتا ہے تو اچھے ہو جاتے تو یہ بھی گیا جب یہ گیا تو پوچھا کہ بھئی اگر میری بینائی آ گئی تو میں تجھے اتنی دولت دوں گا میں تو وزیر ہوں اور بادشاہ کا مقرب بنا دوں گا کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو کہا فیس تیری کہا بس کلمہ پل لے اس نے کہا اچھی بات ہے میری بینائی آ گئی تو میں کلمہ پل لوں گا اس نے ہاتھ پھیرا اللہ کے نام سے اور بینائی آ گئے تو وہ مسلمان ہو گیا اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کا وزیر جب ایمان لے آئے تو بادشاہ تک بات پہنچنے ہی والی ہے اور بادشاہ پکا مشرق اس نے کہا میری حکومت میں کوئی اور خدائیت کا چلانے والا کون آ گیا تو بچے کو پکڑا سمجھایا اس نے کہا کہ نہیں بس وہی ایک رب ہے تو چند آدمیوں کو لے کر بھیجا بچے کو باندھ کر کہ اس کو پہاڑ پر لے جاؤ اوپر سے گرا دو جو لوگ گرانے کے لیے لے گئے ان کا پاؤں پھسلا وہ خود گر کر مر گئے اور بچہ سے ہی ظالم آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے پھر ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد کا اس کو سمندر میں لے جا کر ڈال دو تو سمندر میں جب اس کو ڈالنے کے لیے لے گئے تو جو لے گئے تھے وہ مر گئے اور یہ صحیح سلامت آ گیا بادشاہ نے کہا یہ تو مرتا ہی نہیں میرے آدمی مرے جا رہے تو اس بچے نے کہا کہ میں تمہیں ایک راستہ بتاؤتا ہوں میرے مارنے کا ظاہر سی بات ہے کہ تم مجھے مارنے ہی کے در پر آئے ہو تو میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں کہ ساری بستی والوں کو جمع کرو سب کو اور مجھے بیچ میں کھڑا رکھو اور مجھ پر تیر چلاؤ یہ بول کر کہ اس بچے کے رب کے نام سے تیر چلا رہے اگر میرے رب کا نام لیا تو میں مر جاؤں گا تیر میرے اوپر اثر کرے گا تو سارا مجمع ساری بستی جمع ہو گئی بادشاہ بھی کھڑا ہے اور یہی الفاظ بولے گئے کہ اس کے رب کے نام سے ہم تیر مار رہے ہیں کہ یہ مر جائے تیر لگا اور وہ مر گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے اپنی جان دی لیکن ایسی تبلیغ کر کے گیا کہ وہ پورا مجمع اسی وقت اس بچے کے رب پر ایمان لے آیا دیکھیے اس کی جان گئی لیکن پورا مجمع جو دیکھ رہا تھا اس لیے کہ سب نے یہ دیکھ لیا کہ اس کو روزانہ ماننے لے جا رہے تھے مرتا ہی نہیں تھا اور اس کے رب کا نام لیا تو موت آ گئی یہ مسلم شریف میں پورا واقعہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا خیر یہ بات تو میں نے اس لیے نقل کی کہ ہمیں اللہ اللہ کے رسول کی باتوں کو پڑھنا چاہیے یہ ناول اور ڈرامے اور فلاں اور فلاں اس میں کیا رکھا ہے یہ تھوڑی دیر کی ہنسی ہے وہ بھی بناوٹی ہنسی ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ہنسی ہی ختم ہو گئی اس لیے ڈپلیکیٹ ہنسی شروع ہو گئی تاکہ دراموں کے ذریعے سے ہنسائے جائے اور ہنسی کیوں ختم ہو گئی اس لیے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ذکر ختم ہو گیا اور جب اللہ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو دل مردہ ہو جاتے ہیں اور جب دل مردہ ہو گئے تو اب اس صورت میں ہمارے پاس وہ خوشیاں تو رہی نہیں تو اب ہمیں ڈپلیکیٹ ہنسی لینا پڑتا ہے کہ کبھی دراموں کو اب تو کہتے ہیں ہنسانے کی مجلس وہ ہنسانے کی مجلس ہی اس لیے منعقد کر رہے ہیں کہ جس میں ہنسانے کی باتیں کر کے ہنسایا جا رہا ہے چونکہ دلوں سے سب رو رہے ہیں حالات سے سب رو رہے ہیں پریشان حال ہے لیکن خوش وہ رہے گا اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے معمور ہے بھرا ہوا ہے وہ خوش رہتا ہے تو بہرحال مسواک کی روایتی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت مسواک نیند سے اٹھ کر بھی فرماتے تھے اور پھر مسواک کی ایک بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ حضرت جب تحجد میں اٹھتے تھے تو اس موقع پر بھی مسواک فرماتے تھے اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسواک کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی ہے مرزات الرب و متحرت الفم اور منہ کی صفائی ہوتی ہے مسواک کے بعد میں بہت سارے فوائد ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں اس کا ادنا درجے کا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی اور اس کے اعلیٰ درجے کا فائدہ یہ ہے کہ جو مسواک کی سنت پر عمل کرتا ہے اللہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دے یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ مرتے وقت اللہ کا کلمہ نصیب فرما دے حضرت جس دن دنیا سے جا رہے رخصت ہو رہے ہیں جس دن آپ اللہ سے مل مل رہے ہیں وفات ہو رہی ہے آپ کی اس دن بھی آخری دن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے بھائی ابو عبد الرحمان وہ آئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی یہ آپ کی وفات اور انتقال سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ ہے تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی کے ہاتھ میں مسواک تھی حضرت یوں مسواک کو دیکھتے رہے لیکن بولا نہیں جا رہا تھا چونکہ آخری آخری وقت چل رہا تھا دیکھتے رہے مسواک حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مسواک کرو گے عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گود میں سر مبارک تھا حضرت کا آپ اپنا سر مبارک میرے گود میں رکھے ہوئے تھے میں نے پوچھا کہ حضرت مسواک کرو گے تو آپ نے سر ہلایا ہاں تو عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اب حضرت میں سکت نہیں تھی ہمت نہیں تھی کہ آپ چبا سکے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے چبایا اور چبا کر میں نے حضرت کے منہ میں دیا تو حضرت نے آہستہ آہستہ اچھی طرح مسواک فرمایا اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے عائشہ فرماتی ہے کہ آخری وقت میں جب آپ کی روح پرواز کی تو میری گود میں میرے میرے حجرے میں اور آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے منہ میں گیا اور اللہ کے نبی کا لعاب مبارک میرے منہ میں آیا بہت فخر سے بیان کرتی بھائی سہاری و نہاری میرے گود میں تھی اللہ کے نبی اس لیے کہ جب آپ نے مسواک فرمایا تو عائشہ نے چبا کر دیا تھا اور پھر حضرت مسواک نکالا تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں لے لیا تو فرمایا آخری وقت میں میرا لعاب میرے نبی کے منہ میں گیا اور میرے نبی کا لعاب مبارک میرے منہ میں آیا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی مسواک کر کے گئے تو مسواک کے بہت فضائل ہیں بہت فضائل ہے ہم برش کرنے سے منع نہیں کرتے کرو منع نہیں ہے لیکن مسواک بھی ساتھ میں کر لیا کرو پھر دن بھر مسواک کی پابندی کرو نمازوں سے پہلے وضو میں مسواک کی پابندی ہو تو مسواک ایک عظیم الشان دولت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی ہے اس کے علاوہ بہت سارے فضائل اور مناقب اس کے بیان کیے گئے ہیں دوسری ایک روایت میں ارشاد فرمایا کچھ وہ روایتیں بھی ہیں کہ جو انسان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسم من الفطرت اور دوسری روایت میں فرمایا اشرم من الفطرت فطرت کا معنی ہوتا ہے انسان کی نیچرلی چیز طبعی چیز یہ نیچرلی چیز جو ہوتی ہے وہ تمام انبیاء سے ثابت ہے کیا کیا ہے مثلا پہلے نمبر پر فرمایا قص شاری اللہ کے نبی نے فرمایا مونچھوں کو کترواؤ مونچھوں کا موندنا کسی روایت میں نہیں آیا مونچھوں کو کتروانا آیا ہے کتنی کاتی جائے مونچھوں کو کسن آیا اور اس کے علاوہ جزن کا لفظ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا اور اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مونچھوں کو اتنی کاتی جائیں کہ چمڑی نظر آنے لگے اتنی کاتنا ہے اور دونوں ہوتھوں کے سامنے تک کاتنا ہے عبداللہ ابن عمر کا عمل بیان کیا گیا کہ یہاں تک کاٹتے تھے تو دونوں ہوتھوں کے سامنے تک کاتا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری زندگی میں مونچھوں کا موندنا ثابت نہیں کتروانا ثابت ہے بہت سے لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غصہ آتا تھا تو مونچھوں کو تاؤ دیتے تھے غلط ہے لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں حضرت عمر حضور کی سنت کے خلاف کبھی نہیں کر سکتے آپ بھی مونچھ کترواتے تھے اور مونچھوں کو تاؤ دینا یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت کی مونچھیں بری بری تھی یہ غلط باتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مونچھوں کو جو ہے تراشتے تھے کترواتے تھے دوسری سنت بیان کی گئی ویفا الحیا داری کو براؤ داری برانا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں داری مندوانا تو بہت دور کی بات داری کا چھتوانا بھی ثابت نہیں ایک مشت تک داری رکھنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں بخاری شریف میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر یوں پکڑتے تھے اور ایک مشت سے زائد جو ہوتی تھی اس کو کاٹتے تھے اسی طرح اس طرف بھی اس طرف بھی تو ایک اور عبداللہ ابن عمر عاشق رسول ہے اللہ کے نبی جہاں پیشاب کرنے بیٹھے تھے عبداللہ ابن عمر کو پیشاب نہیں لگتا تھا تو بھی بیٹھتے تھے تو کتنی اتباع تھی ظاہر سی بات ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی کو دیکھا تبھی تو یہ عمل کرتے تھے تو داری رکھنا علماء کرام نے واجب لکھا ہے ایم اربا امام مالک امام شافی امام احمد امام ابو حنیفہ چاروں کے چاروں اماموں نے داری رکھنے کو واجب لکھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس وجوب کے خلاف ایک عمل کر رہے ہیں ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ شیخ صاحب بیت تھے بھائی محمد داری نہیں تھی ان کی حضرت کچھ نہیں کہتے تھے بہت دنوں تک وہ آتے رہے آتے رہے آتے رہے حضرت کے پاس جب خوب محبت ہو گئی حضرت سے تو حضرت نے ایک دن کہا بھائی محمد تم قبر میں جاؤ گے اور جب تمہاری قبر سے حضور کے قبر تک ایک راستہ ہو جائے گا زمین فار دی جائے گی اور فرشتے تم کو پوچھیں گے بتاؤ وہ کون نظر آ رہا ہے تم کہو گے میرے نبی ہے اور نبی منہ پھیل لیں گے کہ تیرے چہرے پر تو میری سنت نہیں ہے تو بتاؤ بھائی محمد تمہارا کیا ہوگا بس وہ دن تھا کہ الحمدللہ انہوں نے داری کا اہتمام کر لیا تو واف اللہ داری کو براؤ تیسرے نمبر پر سنت ہے مسواک پھر مسواک پہلے انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کی بھی سنت ہے پھر پانی کو کلی کرنا اور ناک میں ڈالنا ناخونوں کو کاتنا یہ سنت ہے لیکن ناخون کہاں سے کاتے جائیں حدیث شریف میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں آیا البتہ امام غزالی نے یوں لکھا ہے کہ بایاں ہاتھ جو ہے ہمارا دابا ہاتھ اس کی شہادت سے پہلے کی جو انگلی ہے یہاں سے ناخون کو کاٹنا شروع کرے اخیر تک یہ چار انگلیاں پھر جو جمنا ہاتھ ہے داہنا ہاتھ اس کے چھوٹی انگلی سے شروع کریں تو یہاں تک آئے اور اخیر میں یہ انگوٹھے کے ناخون کاتے یہ ترتیب امام غزالی رحمت اللہ علی نے لکھی ہے حدیث میں نہیں آئی یہ امام غزالی نے یا میں لکھی ہے اس ترتیب کے مطابق اگر کوئی قاتل ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ترتیب سے قاتل لیکن یہ ترتیب امام غزالی نے لکھی ہے پھر ایک مسئلہ خاص یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ ناخون کاٹنے کے بعد دفن کر دینا چاہیے یہی بالوں کا بھی مسئلہ ہے کہ سر سے بال نکلیں جب مرد ہو یا عورت بالوں کو نکلنے کے بعد کہیں دفن کر دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ساحرین اور جادوگروں کا جادو یہ بال اور ناخونوں پر ہی ہوتا ہے کبھی ہمارے بال یا ہمارا کوئی ناخون کسی کے ہاتھ میں آ گیا اور وہ ہم سے حسد رکھنے والا ہو اور وہ کسی کے پاس لے کر پہنچ گیا اور اس نے ہمارے خلاف کوئی کام کروا دیا تو ہم بیمار ہو جائیں گے ہمارے جسم کمزور ہو جائے گا شہر کا اثر پڑ جائے گا اس لیے فکہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ ناخون کو کاٹ کر اور بالوں کو جب اترے سر سے تو ان بالوں کو کہیں زمین میں دفن کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ غسل البراجی و البت فرمایا اپنے بغل کے بالوں کو لینا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سنت ہے ویسے تو اس میں سنت اکھارنا ہے لیکن انسان کی ہمت اگر نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں موندنا ہے وہ حلق العنا اور زیر ناک کے بال کو صاف کرنا اور فرمایا ولختان ختنہ یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے دنیا میں سب سے پہلے ختنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا جب ان کی عمر اسی سال کی تھی اس سے پہلے دنیا میں ختنہ کا مسئلہ نہیں تھا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا ختنہ کرو اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا تھا بڑی عمر کے اندر اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ کیا تھا اس کے بعد یہ سنت امت میں چل پڑی یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی یہ یہودیوں میں بھی یہ سنت ہے یہودی بھی یہ ختنہ کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام سے ہی ثابت ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ہونا چاہیے تھا عیسائیوں میں بھی لیکن عیسائی ختنہ نہیں کراتے اس لیے نہیں کراتے کہ انہوں نے اپنے نبی کا راستہ اور اپنے نبی کا واسطہ حضرت ابراہیم سے توڑ دیا اور اپنے نبی کو انہوں نے خدا کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رب کہہ دیا اور سالس و سلاسہ کہہ دیا اور اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور مریم کو اللہ کی بیوی کہہ دی تو عیسیٰ کا واسطہ ابراہیم سے توڑ دیا ورنہ حضرت ابراہیم کی نسل میں وہ بھی آتے ہیں ختنہ ان میں بھی ہونا چاہیے تھا تو مسلمان بھی ہیں مسلمان ختنہ کرتے ہیں یہود بھی ہیں اس لیے کہ یہود یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا نام بن اسرائیل تھا اور یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے اس لیے اور یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے تو ان کے اندر بھی ختنہ ہے بہرحال ختنہ یہود میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی ہے یہ انبیاء کرام علیہ وسلاط وسلام کی اور ہمارے آقا اب رہ گیا ہمارے آقا کی ختنہ کا مسئلہ ہمارے آقا اللہ کے وہاں سے ہی ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کسی نے نہیں فرمایا آپ اللہ کے وہاں سے ختنے کے ساتھ ہی تشریف لائے تھے بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے ان کا ختنہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہاں سے ہی اسی شکل میں پیدا ہونا ہوا تھا ایک مسئلہ یہاں سن لیں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بڑی عمر میں اپنے ہاتھوں سے ختنہ فرمایا بہت سی مرتبہ لوگ بڑی عمر میں ایمان لاتے ہیں اب ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے ان کی ختنہ کا ہم ضد پر آ جاتے ہیں ختنہ کراؤ ختنہ کراؤ وہ بیچارہ ہے چالیس سال کا پچاس سال کا پچپن سال کا مسئلہ سنو اگر اپنے ہاتھوں سے وہ آدمی ختنہ کر سکتا ہے یا اس کی بیوی ڈاکٹر ہے اور وہ ختنہ کر سکتی ہے تو کرے ورنہ پھر ختنہ کے مسئلے کو چھوڑ دیں کیوں اس لیے کہ اپنے سطر کو پرایوں کے سامنے کھولنا حرام ہے اور ختنہ سنت ہے ایک سنت کی ادائیگی میں حرام کام کا ارتقاب نہ کیا جائے خموکا کے لیے ضد نہ کریں کوئی بیچارہ نو مسلم ہوا تو ضد نہ کریں اس کے ختنہ کے لیے ہاں اگر وہ اپنے ہاتھوں سے کر سکتا ہے تو فبیہ یا اس کی عورت ڈاکٹر ہے اور وہ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے اس لیے کہ عورت کے سامنے تو سطر کھلتا ہے تو عورت کر سکتی ہے تو ورنہ پرائے آدمیوں کے سامنے سطر کھولنے کی ہدایت نہیں ہوگی اس لیے اگر گھر میں ممکن ہو تو ورنہ ختنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاموں کا اس کو مجبور نہ کیا جائے بہرحال یہ بھی ایک سنت ہے یہ کچھ سنتیں تھیں اور ان تمام سنتوں کو حضرت امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اس لیے یہاں ذکر کر دیا کہ اس کی بنیاد پر وہ مسواک کی سنت اور اس کے علاوہ دوسری سنتوں کا بھی پتا چلے اس مناسبت سے اس حدیث کو پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سے تو بہت ساری باتوں کا ثبوت ہوا ہے جیسے حضرت حاضر کا دوڑنا پانی کی تلاش میں وہ اس امت کے لیے صحیح ہو گئی جو صفا مروا کے درمیان ہم دوڑتے ہیں حضرت حاضرہ ہی دوڑی تھی پھر کابت اللہ جو حضرت ابراہیم ہی کا بنایا ہوا ہے جو ہمارے لیے طواب بھی بنا اور قبلہ کا ذریعہ بھی بنا تو بہت سارے مسائل اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم میرے دادا ہیں حضور فرماتے ابراہیم میرے دادا ہیں اور آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کو یوں کہا تھا کہ اللہ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا مجھے بتانا تو اللہ نے کہا ایمان نہیں لایا تو ابراہیم سے پوچھا فرمایا ایمان تو ہے لیکن ذرا میں آنکھوں سے بھی دیکھ لو کہ کیسے زندہ کرتا تو فرما اچھا تین پرندے لے اس کو کات ڈال اس کے گوشت کو ملا دے مکس کر دے اور تین پہاڑ پر الگ الگ رکھ دے اور پھر تو ان کا نام لے کر بلا وہ تینوں پرندے دوڑتے ہوئے آ گئے فرمایا جیسے میں نے ان کو زندہ کیا مکس گوشت کے اندر سے اسی طرح ایک قبر میں دسیوں کو دفن کیا ہوگا میں ہر ایک کو الگ کر کے قیامت میں زندہ کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دلیل بیان اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بغیر ختنہ کے ہم کو زندہ کرے گا اس وقت ختنہ والے اللہ بغیر ختنہ کے زندہ کرے گا کیوں اللہ اپنی قدرت بتائے گا کہ میرے بندو تمہارے بچپن میں جو معمولی سا چمڑا کاٹ دیا گیا تھا وہ کاٹنے والے ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں کہ کہاں گرا میں اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ اس چمڑی کو بھی میں واپس کر دوں گا اب تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائیں گے اور اس کے لئے بغیر ختنہ کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ کریں گے تو بہت سارے مسائل کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شک ہوتا تو مجھ کو ہوتا شریعت کے بعد میں شک ہوتا تو مجھ کو لیکن جب مجھے شک نہیں تو میرے ابا ابراہیم کو بھی شک نہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں تو بہرحال ہمارے بہت سارے مسائل بلکہ ہمارا نام مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام نے رکھا اس وقت ایڈوانس میں پہلے سے ایڈوانس میں ہمارا نام مسلمان رکھ کر کے گئے سما کم المسلمین من قبل وفی لیکون الرسول اور علیکم شہید علیہ علی الناس تو نام رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے ہمارا نام مسلمان تو بہت سارے مسائل کا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام سے ہیں حق تعالی آپ کے درجات کو خوب بلند فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز سے ہم تمام کو مستفیض فرمائیں صلی اللہ علیہ نبی الکریم طبیعت تو آج تو دھیلی ڈالی تھی ہمت نہیں تھی بخار بھی تھا لیکن آپ لوگوں کی توجہ اور میں نے سوچا کہ خاموں کا غیر حاضری ہو جائے گی اس لیے میں ہمت کر کے چلا آیا اللہ مجھے بھی مسواک پر اور دیگر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ ایک بھائی کے زبان کا کینسر ہے دعا انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمر نصیب فرمائے ان کو عافیت عطا فرمائے اس بیماری سے نجات عطا فرمائے بڑی مہلک بیماری ہے کینسر بہت بدن کے کسی بھی حصے میں ہو بہرحال بڑی مہلک بیماری ہے حق تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ایسی مہلک بیماریوں سے ہماری آپ کی عورتوں کی مردوں کی اللہ سب ہی کی حفاظت فرمائے اللہ مسلی علیہ سیدنا حبیبنا شفیانہ و مولانا محمد مبارک وسلم الحمد الحمدللہ رب العالمین ولاقبۃ المطقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم عین على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللہ گناہوں کو معاف فرما قصوروں سے درگزر فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مہلک بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما اللہ محتاج بننے والی بیماریوں سے حفاظت فرما ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما اللہ یہ پورا مجمع تیرے نام پر تیرے حبیب کے نام پر آتا ہے سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی اولادوں کو نیک بنا صالح بنا متی بنا فرما بردار بنا غلط راستوں سے نسلوں کی حفاظت فرما اللہ اجرنے سے بگڑنے سے اللہ ہماری بہت حفاظت فرما تیرے حبیب سے سچا تعلق نصیب فرما لگاؤ نصیب فرما ان کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ جو لوگ جس مصیبت میں مبتلا ہیں سب کو ان مصائب سے ان فتنوں سے ان بلاؤں سے ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما اللہ جو بیچارے قرض میں ہیں اور ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں نہیں ہو رہی ہے اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما اللہ جو اپنے بچیوں کی بچوں کے نکاح کو طے کر کے بیٹھے ہیں اور نکاح کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ غیب سے ان کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اللہ جن کے پاس مکان نہیں ہے غیب سے ان کے مکان کا نظام فرما اللہ ہم تمام کو حلال روزی عطا فرما حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمت السلام علیکم و رحمۃ اللہ بس ملاقات کے زحمت کرائی